مریض عشق مجاز نے نظم میں اپنا حال تحریر کیا تو حضرت والا رحمت اللہ نے نظم میں ہی ان کو نصیحت فرمائی جو مندرجہ ذیل ہے نصیحت برائے عاشق مجاز مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشی مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشی دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں دل حسینوں سے ہرگز لگانا نہیں ہے فلک نو حقا تنگ ہے یہ زمیں نوح نو تنگ ہے یہ زمیں یوں ہنسی کرتے ہیں دل کو اندو ہوگی یوں ہنسی کرتے ہیں دل کو اندو ہوگی مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشی دل حسینوں سے ہر گز لگانا نہیں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشی گل رخوں کو سمجھتا ہے جو گل ستا گل رخوں کو سمجھتا ہے جو گل ستا یہ خزاں ہے خزاں یہ خزاں ہے خزاں یہ خزاں ہے خزاں یہ خزاں ہے خزاں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشی دل حسینوں سے ہر گز لگانا نہیں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشین اس بیاں کو تو مت سمجھ گل ستا اس بیاں کو تو مت سمجھ گل ستا ورن پچھتا گا اے میرے مہرباں ورنہ ورن پچھتا گا اے میرے مہرباں اس بیاں کو تو مت سمجھ گل ستا ورن پچھتا آئے گا اے میرے مہر با پچھتائے پچھتا اے میرے مہر با بیا کو باغ مت سمجھو اب فرما رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر خاک پر خاک اپنی جوانی نہ کر رائے گا اس طرح زندگانی نہ کر اور مکتا ہے فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے ان حسینوں سے کس کو ملا چین ہے جس نے بھی دل دیا ان کو بے چین ہے مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشیں دل حسینوں سے ہر گز لگانا نہیں مشورہ سن لے مجھ سے میرے ہم نشی